حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کس وقت وطر پڑھتے ہو انہوں نے کہا عشاء کے بعد رات کے شروع میں پڑھ لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم کب وطر پڑھتے ہو انہوں نے کہا رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے زیادہ پختہ اور قابل اعتماد کام اختیار کیا اور عمر تم نے قوت والا کام اختیار کیا امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا ہمیں ابو داود سلیمان بن توبہ نے ایک دوسری سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت بیان کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو دو